ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بے شک جو لوگ ایمان لے آئے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لے آئے پھر کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا اور نہ انہیں راہ راست پر لائے گا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں خبر دی ہے جو پہلے ایمان لائے پھر کفر کو قبول کر لیا پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے اور کفر میں بڑھتے ہی گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا اور نہ حق و صداقت کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا کیونکہ یہ بات بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے مخلص اور مومن صادق بن جائیں گے اس لیے کہ کبھی ایمان کا دعویٰ کرنا اور پھر اس کا انکار کر دینا اور بار بار اپنے ماضی کی طرف لوٹ جانا اس بات کی غم ماضی کرتا ہے کہ انہوں نے دین کو کھلونا بنا رکھا ہے ان کی نیت صحیح نہیں ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان سے مراد یہود ہیں جو پہلے تو موسا علیہ السلام پر ایمان لائے پھر بچھڑے کی پوجا کر کے کفر و شرک کا ارتکاب کیا پھر موسا کی واپسی کے بعد ان پر ایمان لے آئے لیکن پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کفر کے مرتکب ہو گئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کا انکار کر کے اپنے کفر کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی اور تادم حیات اس کفر پر جمے رہے آیت میں منافقین یا یہود کے اسی تجزب ایمانی کا بیان ہے عام کفار مراد نہیں ہیں اس لیے کہ کافر اگر ایمان لے آئے اور اللہ کے لیے مخلص اور صادق الایمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور اسلام گزشتہ کفر کو ختم کر دیتا ہے